پہلا باب انسانی زندگی میں انحراف کفر و الہاد اور شرک و نفاق کا تاریخی دور اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی فصل اول انسانی زندگی میں انحراف فصل دوم شرک اس کی تعریف اور اقسام فصل سوم کفر اس کی تعریف اور اقسام فصل چہارم نفاق اس کی تعریف اور اقسام فصل پنجم جاہلیت فسق ضلالت ارتداد ان کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان فصل اول انسانی زندگی میں انحراف اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے لیے رزق کی تمام وسائل مہیا فرما دیے ہیں تاکہ وہ یکسو ہو کر عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین سورة الزاریات اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائے اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا توانائی والا اور زور آور ہے نفس انسانی کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اللہ کی الوحیت کا اقرار کرے گا اس کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا اس کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا لیکن جب اسے انسان و جنات کے شیطان صفت افراد ورگلاتے ہیں اپنی چکنی چمڑی اور پرفرے باتوں سے بہکاتے ہیں تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ اسے سرات مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں چونکہ توحید انسانی فطرت میں ودیعت موجود ہے اور شرک ایک عارضی و نوارد چیز ہے لہٰذا انسان کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سورة الروم پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کے طرف متوجہ کر دے یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہے اور ادیان باطلہ کی طرف التفات نہ کرے اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی کو بدلنا نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں صحیح البخاری لہذا اولاد آدم کی اصلیت توحید ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے صدیوں بعد تک اسلام ہی ان کا دین رہا ہے ارشاد ربانی ہے الناس فبعث سورة البقر پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے نبیوں کو ان کے طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا صحیح عقیدہ کی عمارت میں شرک و انحراف کی دراڑ پہلی مرتبہ قوم نوح میں پڑی اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا ارشاد ربانی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعد سورة النساء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبرو کی طرف بیجی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان عہد میں دس نسلیں گزرے سب کے سب اسلام پر تھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قول قطعی طور پر صحیح ہے سورہ بکرہ کی مذکورہ آیت عبی بن کعب کی قرات میں یوں آئی ہے فبعث تلف صنبین اور سورہ یونس کی اس آیت سے اس قرات کو ثابت کیا ہے وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا اور سب لوگ پہلے ایک ہی دین و طریقہ کے یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اس سے موصوف نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام کی باست کا سبب اس صحیح دین میں جس پر وہ قائم تھی لوگوں کا اختلاف تھا جیسے کہ ملک عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے یہاں تک کہ عمر بن لہی الخزائی نامی شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا پورے عرب میں بالعموم اور خاص طور پر حجاز میں بتوں کو لا کر بھر دیا لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت میں لگ گئے اس طرح اس مقدس شہر اور اس کے قرب و جوار میں شرک پھیل گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مابوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ملت ابراہیمی کے اتباع و پیروی کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرپور جہاد کیا یہاں تک کہ عقیدہ توحید لوگوں کی زندگی میں لوٹ آیا ملت ابراہیمی کا احیاء ہوا بت توڑ گئے توڑے گئے اور اللہ نے اس نبی امی کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرمایا اور تمام جہانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی اور اسی منہج توحید و رسالت پر اس امت کے ابتدائی دور کے لوگ قائم رہے پھر آخری صدیوں میں جہالت عام ہو گئی بہت سے دیگر مذاہب کے اثرات اس میں داخل ہو گئے پھر دلالت کی طرف بلانے والوں کے کرتوت اور اولیاء و بزرگوں کی قبروں پر پختہ عمارتوں کی وجہ سے شرک و بدت امت کے بہت سارے افراد میں عام ہو گئی اللہ تعالیٰ کے بجائے بہت سے مجسمے عبادت کے لیے چن لیے گئے ان کی بارگاہ میں منت و سماجت دعا و استغاثہ اور نظر و نیاز شروع ہو گئی پھر اس طرح کے شرکی اعمال کرنے والوں نے اپنے اعمال کی تعویل یہ کی کہ یہ بزرگوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان سے توسل اور ان کی محبت کا اظہار ہے ایسی تعویل کرتے وقت یہ لوگ بھول گئے کہ پہلے کے مشرقین کی بھی اپنے شرکی اعمال کی یہی دلیل ہوا کرتی تھی جن کا کہنا ہوتا تھا ما نعبدهم الا الزمر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہم ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے یعنی شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے وہ ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہے سورہ یونس میں ہے ترجمہ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہے حاشہ مکمل ہوا اس طرح کے شرک اعمال کے باوجود جن میں اکثر لوگ ہر زمانہ میں مبتلا رہے ہیں عام طور پر مشرکوں کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی ہے ان کا شرک صرف عبادات ہی میں منحصر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سورة یوسف ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے بنین و انسان میں سے رب پروردگار کے وجود کا انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے جیسے فراؤن ملحدین دہرین اور عصر حاضر کے کمیونسٹ پھر بھی ان کے انکار کی وجہ ہٹ درمی ہے ورنہ اندرونی طور پر یہ بھی رب پروردگار کے وجود کے قائل ہے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجہد و وَسْتَيْ وسطی کنت ظُلْمًا ظلم و علوہ صورت النمل اور انہوں نے بے انصافی اور غرور میں آ کر ان باتوں سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے اس طرح کے لوگوں کی عقل و آگی و آگہی ضرور گواہی دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے اور ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی موجد ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اور اس کائنات کے اس منظم و مستحکم نظام کو کوئی مدبر حکیم بے پناہ قدرت رکھنے والا اور ہم گیر علم رکھنے والا چلا رہا ہے اس بات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو عقل سے آری ہو یا ایسا ہر درم ہو جس نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اپنے نفس کو بے مصرف بنا دیا ہے جس کا کسی معاملہ میں کوئی اعتبار نہیں فصل دوم شرک اس کی تعریف اور اس کے اقسام شرک کی تعریف شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوحیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی الوحیت میں شرک کے اندر عموماً بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارتا ہے بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرتا ہے جیسے نظر و نیاز خوف و امید محبت و تعظیم وغیرہ مندرجہ ذیل و مر کی وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا اس لیے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب ہے مکلو کو خالق کے برابر قرار دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے ارشاد ربانی ہے ان نشر کا لظلم عظیم سورہ لکمان بے شک شرک بڑا باری ظلم ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا لہذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی بے شک اس نے عبادت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور ایک غیر مستحق کی طرح پھیر دیا اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان ما دون ذالک لمن یشا سورة النساء اسے اللہ تعالیٰ قطعا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شریک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے ماں فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دے دی ہے کہ اس نے مشرق پر جنت حرام کر دیا ہے اور یہ کہ مشرق ہمیشہ ہمیش جہنم میں پڑا رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وما من انصار سورة المائدہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ أَنْحُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة الانعام اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے حاشا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کے اسما کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے وہ انبیاء یہ ہے ابراہیم اسحاق یعقوب نوح داود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون زکریہ یحییٰ عیسیٰ الیاس اسماعیل علیسا یونس لوت علیہ السلام ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے یہ بات واضح رہے کہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں یہاں امتیوں کو شرکی کی و ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے حاشیہ مکمل ہوا ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ اوہی إِلَيْكَ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بیچ گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تم ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے مشرقہ خون و مال حلال ہے ارشاد ربانی ہے فَقْتُلُوا المشرقین حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ و وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد سورہ سر توبہ کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر لو اور گیر لو اور ان کی طاق میں ہر گات کی جگہ میں جا بیٹھو عرب کے زیر معاہدہ مشرقین کے لیے قرآن کا یہ خاص حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال کی حفاظت کر لیں گے مگر اس کے حق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شرک سب سے بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی صحیح بخاری اور صحیح مسلم علامہ ابن قیم و رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ تخلیقی کائنات اور اس کی نظم و انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسما و صفات کے ذریعے پہچانا جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے لوگ آپس میں عدل و انصاف سے کام لے عدل و میزان ہے جس کے ذریعے آسمان و زمین کا قیام وجود ہے وجود آیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینہ وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سورة الحدید لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کی ساتھ کتاب اور میزا نازل فرمایا یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا کہ اس نے اپنے رسول بھیجے اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف سے کام لے اور سب سے بڑا عدل و انصاف توحید ہے بلکہ توحید عدل کا لب لباب ہے اور شرک کھلا ہوا ظلم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک اللہ ظلم العظیم شرک بڑا بھاری ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے شرک تخلیقی شرک تخلیقی کائنات کے اصلی مقصد کے سراسر مخالف ہے لہذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمت رحمۃ اللہ مزید فرماتی ہے چونکہ شرک مقصد تخلیق تخلیق کائنات کی سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرق کے لیے جنت کو حرام کرا دیا اس کی جان و مال اہل و عیال کو اہل توحید کے لیے حلال قرار دیا اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہے لہذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مشرق کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل کو نہ ہوگی آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی رائے گا جائے گا اس کی امیدیں بھی ناکام ہوں گی ایک مشرق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ ناداں و بے بہرا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے جو آخری درجہ کی جہالت ہے یہ گایت درجہ کا ظلم بھی ہے اگرچہ ایک مشرق اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے شرک ایک نقص و عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پا کرار دیا ہے لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پا قرار دیا ہے لہذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے اس سے ہر درمی ہے بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے شرک کی قسمیں شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر جو بندہ کو دائر ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے یہ اس صورت میں جب وہ شرک پر ہی مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو شرک اکبر کا مطلب ہے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا نظر و نیا چڑھانا غیر اللہ کے زمن میں مقابر و مزارات جن و شیاطین سب آ جاتے ہیں اسی طرح مردو جنات و شیاطین سے خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے مثلا حاجت پوری کرنا مصیبت دور کرنا اس طرح کے شرک کا مظاہرہ آج کل اولیاء و بزرگوں کی پختہ قبروں پر خوب ہو رہا ہے اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا إِنَدَ اللَّهِ سورہ یونس اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے بگاڑ ہی سکتی ہے اور نہ کچھ بلا ہی کر سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہے شرک ازگر جس سے بندہ ملت اسلامیہ کے دائرے سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے توحید میں کمی آ جاتی ہے یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں شرک جلی یا ظاہر یہ پہلی قسم ہے یہ شرکیہ الفاظ و افعال ہوتے ہیں شرکیہ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفور کیا یا شرک کیا جامع ترمیزی ابوداود وغیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ فرمانا جس نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آپ نے چاہا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا دیا کہو جو اللہ نے چاہا مسند احمد ابن ماجہ اسی طرح کسی کا یہ کہنا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا جبکہ اس کے قول کا صحیح طریقہ یہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں نے پھر فلاں شخص نے حاشہ نسائی میں ہے ایک یہودی نبی سسم کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کا مقابل ٹھہراتے ہو اور شرک کے مرتکب ہوتے ہو کہتے ہو جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا اسی طرح کہتے ہو کعبہ کی قسم یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب قسم کھانے کا ارادہ کرے تو کہے کعبہ کے رب کی قسم اور کہے جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا ہاشا مکمل ہوا پھر فنا شخص نے اس لیے کہ لفظ پھر ترتیب ما تراخی کے لیے آتا ہے جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بند کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے ارشاد الہی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین سورہ تقویر اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے جبکہ حرف واو مطلق جمع و اشتراک کے لیے آتا ہے جس سے ترتیب و تعقیب کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا جیسے کسی سے کہا جائے میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو اور اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل وغیرہ شرکیہ اعمال جیسے کڑی پہننا دفع بلیات کے لیے دھاگا باندھنا نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ باندھنا وغیرہ ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان سے مسائل و پریشانیاں دور ہوتی ہے بلائیاں ٹلتی ہے تو یہ شرک ازگر میں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذرائع نہیں بنائے ہیں لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود بلا و مصیبت دور کرتی ہے تو یہ شرک اکبر ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے دوسری قسم شرک خافی یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے جیسے ریاکاری شہرت آوری وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والے عمل اس لیے کیے جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں مثلا کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں تو اس کی خوب تعریف کرے کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا سورة القحف تو جسے بھی اپنی پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنی پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک ازگر سے ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرک ازگر سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی عمل کرنا بھی شرک خفی ہے جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت کے لیے حج کرتا ہو اذان دیتا ہو یا لوگوں کی امامت کرتا ہو علم شرعیہ حاصل کرتا ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا دینار کا بندہ ہلاک ہوا درہم کا بندہ ہلاک ہوا کالی چادر کا بندہ ہلاک ہوا مخملی چادر کا بندہ اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو ناخوش رہتا ہے صحیح بخاری علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتی ہے ارادوں و نیتوں کا شرک تو ایسا بحر ذخار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں لہذا یہ شخص نے اپنے عمل سے اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا یا اللہ تعالیٰ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی اور غیر اللہ سے اس عمل کے جزا کی درخواست کی تو وہ نیت و ارادہ کا شرک ہے اخلاص اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال افعال ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ذات کو خالص کیا جائے یہی چیز حنیفیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندہ کو دیا ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں یہی حنیفیت اسلام کی حقیقت ہے ارشاد باری ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ آل عمران اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا یہی حنیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے لہذا جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوگا شرک اکبر و شرک اصغر میں فرق مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز صاف طور پر واضح ہو گئی کہ شرک اکبر و شرک ازگر کے مابین بڑا فرق ہے اور وہ یہ ہے پوائنٹ فسٹ شرک اکبر سے ایک مسلمان ملت سے خارج ہو جاتا ہے اور شرک اصغر سے ملت سے خارج نہیں ہوتا پوائنٹ ہے شرک اکبر ایک مشرق کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے جبکہ شرک ازگر اصغر سے ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو زیادہ دیر نہیں رکھا جائے گا پوائنٹ تھرڈ شرک اکبر تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور شرک ازگر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا لیکن ریاکاری اسی طرح دنیاوی غرض سے یا دین و دنیا میں ملاوٹ والے کام تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں پوائنٹ فورتھ شرک اکبر کے مال و دولت کو مباح قرار دیتا ہے اور شرک مشرق کے جان و مال کو مباح نہیں کرتا ہے فصل سوم کفر تعریف اور اقسام کفر کی تعریف لغوی اعتبار سے کفر کے معنی ڈانپنے اور چھپانے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں ایمان کی ضد کو کفر کہتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے چاہے اس میں تکذیب جھٹلانا پائی جائے یا نہ پائی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شک و شبہ اعراض و حسد کبر و نخوت اور خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ سے بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا گرچہ جھٹلانے والا سب سے بڑا کافر ہے اسی زمرے میں وہ منکر وہ منکر و جٹلانے والا آتا ہے جو دل میں رسالت پر یقین رکھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رہتا ہے کفر کے اقسام کفر دو قسم کے ہے ایک کفر اکبر دوسرا کفر اصغر کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہے جو مسلمان کو دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں پہلا کفر تقزیب جٹلانے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لما جاءه علیس فی جہنم مثوى مسول سورة الانقبوت اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تقزیب کرے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے دوسرا کفر تکبر و انکار مات تصدیق اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورة البکر اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں تیسرا شک و شبہ کا کفر اسے کفر زن گمان بھی کہا جاتا ہے اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے ود خلا جنت وح و ذالم النفسی قالمن عدن ابدا مَنس کا امت ولا اردت عدت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك ولا أشرك بربي أحدا صورت القحف اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کر سکتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو اور اگر بالفرض میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں مکمل آدمی بنایا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا چوتھا کفر اعراض اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والذین عما انذروا مؤرضون سورة الاحقاف اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں پانچواں کفر نفاق اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سورة المنافقون او یہ اس سبب سے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں کفر اصغر کفر ازگر سے ایک مسلمان دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے اسے عملی کفر بھی کہا جاتا ہے جیسے کفر نعمت کلام پاک میں اس کی مثالیوں بیان کی گئی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَةً مُتْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت الله سورة النحل اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و چین سے تھی ہر طرف سے اس کا رزق اس کے پاس با فراغت چلا آتا تھا مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا مسلمان کا مسلمان سے جنگ و جدال بھی اس میں داخل ہے ارشاد نوی ہے مسلمان کو شب و شزم کرنا فسک ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے نیز فرمایا میرے بعد تم پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں اس میں غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا ترمیزی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن کہا ہے آیت کریمہ ہے يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى سورة و اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے یہاں پر قاتل کو مومنوں کے زمرہ سے الگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو قصاص کے ولی کا بائی بتایا گیا ہے چنانچہ آگے فرمایا ہے فمن له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وأداء إليه الیہ سورة صورۃ جس کسی کو اس کے مقتول بائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دید ادا کرنی چاہیے بلا شبہ بائی سے مراد یہاں دینی بائی ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سورة الحجرات اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو نیز فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم سورة الحجرات سارے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو کفر اکبر و کفر اصغر میں فرق کا خلاصہ کفر اکبر ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کے دائرہ سے نکال دیتا ہے اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جبکہ کفر ازگر ایک مسلمان کو دائرہ ملت اسلامیہ سے نہیں نکالتا اور نہ ہی اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے ہاں اس میں نقص ضرور پیدا کر دیتا ہے کفر اکبر صاحب کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے جبکہ کفر ازگر اصغر صاحب کفر کو ہمیشہ کا جہنمی بنا جہنمی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے اور اس کو سرے سے ہی جہنم سے بچا سکتا ہے کفر اکبر سے صاحب کفر کا جان و مال مباح ہو جاتا ہے جبکہ کفر ازگر اصغر اس کی جان و مال کو مباح نہیں کرتا کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر اور مومنوں کے درمیان اصلی عداوت و دشمنی لازم ہے لہٰذا مومنوں کے لیے صاحب کفر اکبر سے محبت و دوستی چاہے کتنا ہی قریب ہو جائز نہیں جہاں تک کفر ازگر کی بات ہے تو اس کی وجہ سے صاحب کفر اصغر سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے ایمان کی مقدار کے برابر اس سے محبت و دوستی کی جا سکتی ہے اور اس کے کفر و اسیان کی مقدار کے برابر اس سے بغض و دشمنی رکھی جا سکتی ہے فصل چہارم نفاق تعریف اور اقسام نفاق کی تعریف لغت کے اعتبار سے لفظ نفاق مزدر ہے فعل کا کہا جاتا ہے نافق ينافق نفاقا منافقتا یہ لفظ النافقا سے ماخذ ہے جس کی جمع نوافق النفقہ و نفقا آتی ہے نافقہ پوشیدہ سوراخوں میں سے ایک سوراخ اور منہ کو کہتے ہیں گو کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اسے بل کے ایک منہ سے تلاش کیا جاتا ہے تو دوسرے منہ سے نکل جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لفظ نفق سے ماخوذ ہے جس کی معنی سرنگ کے ہے نفق ان بلوں کو کہتے ہیں جن میں گوہ چھپے رہتے ہیں شرعی اصطلاح نفاق کی معنی ہے اسلام و خیر کا اظہار کرنا اور کفر و شر کو اندر چھپائے رکھنا اسے نفاق اس لیے کہا گیا کہ منافق ایک دروازہ سے شریعت میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین هم الفاسقون سورۃ توبہ بے شک منافق فاسق و بد کردار ہے فاسقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی برا قرار دیا ہے آیت کریمہ ہے ان المنافقین فی الاسفل من النار النساء بے شک منافق جہنم کے سب سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے مزید ارشاد ہے ان المنافقین اللہ وہو خادعهم سورة النساء بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سورة البقرة وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا نفاق کے اقسام نفاق کی دو قسمیں ہیں اعتقادی نفاق عملی نفاق اعتقادی نفاق یہی نفاق اکبر ہے جس میں ایک منافق مظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے اس طرح کی نفاق سے آدمی کلی طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام برے اوصاف سے انہیں متصف کیا ہے کبھی کافر کہا کبھی بے ایمان کہا کبھی دین اور دینداروں کے ساتھ مذاق اڑانے والے سے اسے تعبیر کیا ان کی بری صفات بیان کرتے وقت کہا گیا کہ یہ ہمتن دشمنان دین اسلام کی طرف جھکے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی اسلام دشمنی بھی ان دشمنوں سے کم نہیں ہوتی فصل پنجم جاہلیت فسق دلالت ارتداد ان تمام کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان جاہلیت اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دین و شریعت سے ناواقفیت نصب و خون پر بے جا فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے جاہلیت جہل سے ماخوذ ہے جو علم کی ضد یا اتباع علم کی ضد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتی ہیں اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہے اور اگر اس کا اعتقاد حق کے برخلاف ہے تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے واضح رہے یہ واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ باسط نبی سے پہلے لوگ ایسی جاہلیت میں تھے جو جہل کی طرف منسوب ہے یہ سارے اقوال و اعمال کسی جاہل کی ایجاد کردہ تھے اور جاہل لوگ بجا لاتے تھے اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ان کے خلاف ہے اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں اس زمانے کی شریعت یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو چیز تھی وہ جاہلیت تھی اس سے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں ہے بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی جیسے کہ دیاری کفر و کی جاہلیت ہے اس طرح یہ افراد میں ہوگی جماعت میں نہیں کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں چاہے دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو لیکن زمان مطلق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد جاہلیت عامہ نہ ہوگی اس لیے کہ اب قیامت تک ہر زمانہ میں امت محمد ایک جماعت حق پر قائم ہوگی لیکن جاہلیت مقیدہ مقصوصہ اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کی نشانی ہے صحیح مسلم حاشہ میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کے کام ہے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں حسب پر فخر کرنا نصب میں تعان کرنا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا نوحہ کرنا حاشہ مکمل ہوا ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کی عادت موجود ہے صحیح بخاری حاشہ پوری حدیث یوں ہے حضرت معرور کہتے ہیں میں ابو ذر رضی اللہ سے ربضہ میں ملا وہ ایک جوڑا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی یعنی ایک غلام اور وہ حضرت بلال تھے کو برا بلا کہا اور اس کی ماں کو آر دلائی انہوں نے ان کو ان کی والدہ کے سیاہ نام ہونے کا تانہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہے اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو جس کی ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا پہنائے جو آپ پہنتا ہے اور ان کو اتنی ویسے اتنے ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جو ان کے لیے مشکل ہو جائے اور اگر بوقت ضرورت سخت کام ان کی ذمہ لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو ہاشا مکمل ہوا خلاصہ جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف ہے جو عدم علم کا دوسرا نام ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی جاہلیت عامہ اس سے مراد باسط نبوی کے ماقبل کا زمانہ و حالت ہے اور جو با نبوی نبی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے دوسری جاہلیت خاصہ یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح اب بھی بعض ملکوں بعض شہروں اور بعض افراد کے اندر باقی باقی و موجود ہے اس سے ان لوگوں کی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو جاہلیت کو اس زمانہ تک عام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یا اس جیسے جملے جبکہ صحیح جملہ اس طرح کہا جا سکتا ہے اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے تو یہ صحیح نہیں اور نہ ہی جائز ہے اس لیے کہ باسط نبی کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے فسک لغت میں فسق کے معنی نکلنے کے ہے اور شرعی اصطلاح میں فسق سے مراد ہے اطاعت الہ سے نکلنا اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے لہذا کافر کو بھی فاسق کہا کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح اس سے جزی طور پر نکلنا بھی مراد لیتے ہیں لہٰذا ایک مومن سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے فسق کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ فسق جس سے آدمی دائرہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اسے کفر بھی کہتے ہیں لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تذکرے میں فرمایا امر ربی سورة القحف وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا اس فسق کے ذریعہ ابلیس نے دراصل کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اس زمن میں اس زمن میں یہ بھی ارشاد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ سورة السجدہ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اس سے مراد کفار ہے اس کی دلیل ارشاد باری ہے كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون سورة السجدة <coughs> جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے سبب آگ میں عذاب چکھو دوسری قسم گناہ گار مسلمان کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کا فسق اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا ارشاد باری ہے والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سورة النور اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر چار گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کو اسی کوڑی مارو اور کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو یہ بد کردار لوگ ہے نیز فرمایا فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سورة البقرة تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے علماء کرام نے فسق کی تفسیر میں اس کی معنی آسی و گنہگار کی بتائی ہے کتاب الایمان للامام ابن تیمیہ ضلالت ضلالت کہتے ہیں سرات مستقیم سے ہٹ جانے کو یہ ہدایت کی ضد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ تدا فَإِنَّمَا يَحْتَدَى يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها سورة الأسراء جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کا ہوگا ضلالت کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے پوائنٹ فرسٹ کبھی اس کا اطلاع کفر پر ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سورة النساء اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبر اور روز قیامت سے کفر کرے وہ راستے سے بٹک کر دور جا پڑا پوائنٹ سیکنڈ کبھی اس کا اطلاق شرک پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سورة النساء اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا پوائنٹ تھرڈ کبھی اس کا اطلاق اس مخالفت پر بھی ہوتا ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا جیسے کہا جاتا ہے پھر کہ دع یہاں دولہ سے مراد مخالفہ ہے پوائنٹ فورتھ کبھی اس کا اطلاق غلطی پر بھی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں یوں بیان ہوا ہے قَالَ ف اِذَا ادا مِنَ انام صورت الشرا موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا پوائنٹ فور ففتھ کبھی نسیاں و بول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ارشاد باری ہے آتادل عہد ہما فلودکرا عہدا حم الخرا ایک بول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی پوائنٹ سکس دلال کا اطلاع کبھی غائب ہونے اور گم ہونے پر بھی ہوتا ہے اہل عرب کہتے ہیں الابل ارتداد مرتد ہونا اس کے اقسام و احکام لغت میں ارتداد رجوع پلٹنے کو کہتے ہیں ارشاد باری ہے سورة المائدہ اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا فقہی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ارشاد باری ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ آدِينِهِ فَيَمُتْ وَخُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورة البقرہ اور جو کوئی تم ایسے اپنے دین سے پھر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائے گی اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے ارتداد کی اقسام نواقض اسلام کے کسی نقض کے ارتکاب سے یہ ارتداد لازم آتا ہے اور نواقض کی چار قسمیں ہیں پوائنٹ فرسٹ قولی ارتداد جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا اس کے فرشت یا گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا یا علم غیب کا دعویٰ کرنا یا نبوت کا دعویٰ کرنا یا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرنا یا اللہ سے دعا کرنا اس سے مدد چاہنا جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں یا پھر کسی معاملہ میں غیر اللہ سے پناہ مانگنا وغیرہ پوائنٹ سیکنڈ عملی ارتداد اس کی مثال بت شجر و حجر مزار و مقابر کا سجدہ کرنا اس کے لیے قربانی کرنا گندی جگہوں پر قرآن مجید رکھنا جادوگری کرنا اس کو سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا اور شریعت کے علاوہ انسانی قانون کو ہی مسئلہ کا حل سمجھنا وغیرہ پوائنٹ تھرڈ اعتقادی ارتداد جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد یا پھر اس کا اعتقاد کہ زنا شراب اور سود حلال ہے یا پھر روٹی حرام ہے یا نماز واجب نہیں اس طرح کی تمام وہ چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوب پر امت کا قطعی اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے پوائنٹ فورتھ ارتداد بے وجہ شک کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے ارتداد کرنا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے جیسے شرک کی حرمت میں شک کرنا زنا و شراب کی حرمت میں شک کرنا یا روٹی کی حلت میں شک کرنا یا رسول اللہ وسلم کی رسالت یا دیگر انبیاء میں سے کسی کی رسالت پر شک کرنا یا ان کی سچائی پر شک کرنا یا مذہبی اسلام میں شک کرنا موجودہ دور میں اس کی قابل تنفیذ ہونے میں شک کرنا وغیرہ ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر مرتب ہونے والے احکام پوائنٹ فرسٹ مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی اگر تین دن کے اندر توبہ کر لے اور اسلام کو گلے سے لگا لے تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا پوائنٹ سیکنڈ اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو صحیح بخاری پوائنٹ تھرڈ توبہ کی دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف کا حق نہیں دیا جائے گا اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اسی کا ہی ہوگا اور بصورت دیگر یہ مال مسلمانوں کی بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا پوائنٹ فورتھ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی یعنی نہ اس کے اکارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث ہوگا پوائنٹ ففتھ ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دلایا جائے گا نہ ہی اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا بلکہ کافروں جیسی اس کی آخری رسوم ادا کی جائے گی یا پھر مسلم قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ مٹی کے نیچے ڈھانپ دیا جائے گا